ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا اس کا یہ زور تلا تم کا بگاڑے گا بھلا اس کا یہ زور تلا تم کا بگاڑے گا بھلا اس کا یہ زور تلا تم کا بگاڑے گا بھلا ہوگا جس پاک سفینے میں مدینے والا ہوگا جس پاک سفینے میں مدینے والا ہوگا جس پاک سفینے میں مدینے والا اے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا اے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں مدحت میں مگن چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں مدحت میں مگن چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں مدحت میں مگن چھوٹی ماں سو بچیاں بھی ہم میں مگن آیا جب شہر مدینے میں مدینے والا آیا جب شہر مدینے میں مدینے والا آیا جب شہر مدینے میں مدینے والا اے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا اے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا وہ مہینہ بھی مہینوں میں ہے کتنا پیارا وہ مہینہ بھی مہینوں میں ہے کتنا پیارا وہ مہینہ بھی مہینوں میں ہے کتنا پیارا مہینہ بھی مہینوں میں ہے کتنا پیارا وہ مہینہ ہے کتنا پیارا آیا جس پیارے مہینے میں مدینے والا آیا جس پیارے مہینے میں مدینے والا آیا جس پیارے مہینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا انبیاء اور رسل کا وہ بنا پیش امام انبیاء اور رسل کا وہ بنا پیش امام انبیاء اور رسل کا وہ بنا پیش امام انبیاء اور رسل کا وہ بنا پیش ایمان بیت اقدس کے شبینے میں مدینے والا بیت اقدس کے شبینے میں مدینے والا بیت اقدس کے شبینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہر طرح سب سے الگ سب سے جدا دیکھا ہر طرح سب سے الگ سب سے جدا دیکھا ہر طرح سب سے الگ سب سے جدا سب سب سے سے الگ جدا دیکھا ہم نے اللہ کے خزینے میں مدینے والا ہم نے اللہ کے خزینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا یوں تو ارشد ہے نبی بہت مگر ایسا کہاں یوں تو ارشد ہے نبی بہت مگر ایسا کہاں یوں تو ارشد ہے نبی بہت مگر ایسا کہاں یوں تو ارشد نبی بہت مگر ایسا کہاں جیسے اللہ کے خزینے میں مدینے والا جیسے اللہ کے خزینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا